حسینا ہائے حسین ہائے حسین کہتی تھی زینا حسینا کہتی تھی زینا حسینا ہو گئی برباد بہنا کر بلا میں ہو گئی برباد بہنا کربلا کچھ نہ دیا و اذیت کے سوا میرے دامن میں بچا کیا ہے مصیبت کے سوا کربلا تجھ سے ملا کیا ہے قیامت کے سوا کربلا تجھ سے ملا کیا ہے قیامت کے سوا کہتی تھی زینا حسینا کہتی تھی زینا صبح عاشور ازان علی اکبر کی قسم میرے بھائی پہ چلے تیر ہزاروں پہ ہم چپ رہی کر بو بلا ہوتے رہے ہم بلا ہوتے رہے ہم ستم کہتی تھی زینا حسین کہتی تھی زینا حسین بہنا کر بلا میں حسین میرا اٹھارہ برس والا جیا اکبر کھا گئی اس کو بھی اے کرب بلا تیری نظر میں نے دیکھا ہے اسی لال قبر چھی میں جی گئے دیکھا ہے اسی لال قبر چھی میں جی گئے کہتی تھی زینا حسین کہتی تھی زینا حسینا ہو گئی برباد یہ بہنا سر بلا میں ہو گئی برباد یہ بہنا سرب بلا میں کہتی تھی ہائے حسینا بھائی اٹھارہ تھے دو بیٹے تھے کوئی نہ رہا اب تو تنہائی میری دل دیتی ہے مجھ کو پرسا کیا بھرا گھر تھا میرا کر دیا مجھ کو تنہا گھر تھا میرا کر دیا مجھ کو تنہا کہتی تھی زینا حسینار کہتی تھی زینا حسینار ہو گئی برباد یہ بہنا چل بلا میں عباس پہ کیا گزری بتاؤں کیسے مشک ایک بھرنے میں دو بازو قلم ہو کے گرے اس کے مرنے سے ہے محروم بہن چادر سے مرنے سے ہے محروم بہن چادر سے کہتی تھی زینا حسین کہتی تھی زینا حسین ہو گئی برباد یہ بہنا کر بلا میں ہو گئی برباد کے بہنا کرتی تھی زینا حسین بے خطا قتل ہوا بھائی میرا جنگل میں سینکڑوں زخم کلے جی پہ لگے ایک پل میں آگ پانی نے لگا دی ہے میرے آچل میں پانی نے لگا دی ہے میرے آچل میں کہتی تھی زینا تھی زینا حسین ہو گئی برباد یہ بہنا کر بلا میں ہو گئی برباد یہ بہنا کر بلا میں تھی زینا میرے اللہ مجھے شام تلک جانا ہے کوئی بھی اپنا نہیں شہر بھی بے گانا ہے تیری خوشنودی میں رسی میں میرا شانہ ہے خوشنودی میں رسی میں میرا شانہ ہے کہتی تھی ہائے حسینا کہتی تھی ہائے حسینا ہو گئی برباد یہ بہنا کر بلا میں ہو گئی برباد یہ بہنا کر بلا تا قیامت رہ ہاں نظائے سرور خون دل بہتا رہے آنکھ سے آنسو بن کر یہ صدا کانوں سے ٹکراتی ہے آپ بھی اکثر کانوں سے ٹکراتی ہے اکثر کہتی تھی زینا کہتی تھی زینا حسین بہنا کرب میں